کیا تو نینا دیکھا کہ اللہ نے اسمان اور زمیں حق کے ساتھ بنائی اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک مخلوق لے آئے